We are going to introduction to you rising star of South Asia he is very well educated he knows Islam and Christianity very well he's میں نے دس مورتی ویلکم ایوری ون ایک دو شارٹ ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں بہت شارٹ ویڈیو ہے کیونکہ انڈیا میں ایک شخص ہے زید پٹیل جو کہ بہت فیمس ہونا چاہ رہا ہے اور وہ فیمس ہونے کے لیے ہر قسم کا جھوٹ اپناتا ہے اور جھوٹ چلاتا ہے پچھلی دفعہ میں دو ویڈیوز بنائی تھی بہت آرام سے کہ زید پٹیل سیدھی طرح آ کے بات کر اگر تیرے میں ہمت ہے تو مگر اس کو تکلیف یہ تھی کہ اس کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن چلانی ہے اس کو ایک ساتھی چاہیے جو ڈبیٹ کو ماڈریٹ کرے اور وہ سارا کچھ جس کی ساری رودار جو لوگ میرے چینل پہ پرانے سبسکرائبر ہیں انہیں پتا ہے اور ایرم سیکر ہندی چینل کے اوپر وہ دونوں ویڈیوز موجود ہیں میں نے ایک شارٹ ویڈیو بھی بنا دی تھی اور ایک لائف سٹریم بھی کر دی تھی جس میں اس کے سارے کے سارے بکواسیات میں نے دکھائے تھے بعد میں اس نے اپنے چینل کے اوپر ویڈیوز بنائی اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہا ہا ہا ایرم سیکر پریزنٹیشن نہیں جلانے دیتا چھ گھنٹے کی اس کی ایک ڈبیٹ ہوئی ہے سمیر کے ساتھ تقریباً چھ گھنٹے کی اس چھ گھنٹے میں کیا کیا بکواسیات ہوئی ہیں کس طریقے سے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے اندر ان لوگوں نے آیتوں کو بائبل کی اوپر نیچے کر کے ان کے اندر سے لفظوں کو امٹ کر کے دکھانے کی ناکام کوشش کیا ڈبیٹ جیتنے کے لیے اس کے لیے میں ایک سیریز آف ویڈیوز بناؤں گا جو کہ اس چینل پہ اب آپ کو ملتی جائیں گی آج میں پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں اس کے بعد یہ ساری تمہید میں نہیں دوں گا میں سیدھا سیدھا پوائنٹ پہ آؤں گا اور میں پوائنٹ پہ آگے بتاؤں گا آج سب سے پہلے آپ کو سب سے ایزیلی کیچ اس کا جھوٹ دکھاتے ہیں کہ ایک شخص کو بے غیرتی کے کس لیول پہ جانا پڑے گا کہ وہ زید پٹیل جیسا ہو جائے دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں ایک شخص کو بےغیرتی کی کس عظیم لیول پہ جانا پڑے گا کہ وہ زید پٹیل کی طرح اپنی بات رکھ سکے آئیے دیکھتے ہیں زید پٹیل نے کیا بکواس کی اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اصل میں بائبل میں کیا لکھا ہے نوٹس بائبل کی اسٹڈی نوٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹڈی نوٹس کے اندر کیا دیا ہوا ہے جان 145 کی طرف اشارہ دیا گیا ہے فورٹی فائیو کی طرف اشارہ گیا کیا گیا تو جیزس خود بول رہے ہیں ہاں وہ اپنے آپ کو کلیم نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ہیں جو جو پروفٹ لائک ایک سیکنڈ ڈیٹرانمی ایٹین کے اوپر یہ صاحب بہادر یہ فرما رہے ہیں کہ جیزس خود بول رہے ہیں کہ وہ پروفٹ نہیں ہے جبکہ اسٹڈی نوٹ کہہ رہا ہے جان ون فورٹی فائیو کو جا کے دیکھو آئیے پہلے جان 145 کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم مزید دیکھیں گے کہ جان 145 میں کیا لکھا ہوا ہے اور پھر ہم آگے چلیں گے یہ جناب آپ کے سامنے لاتا ہوں جان 145 یہ دیکھیے جان کا چیپٹر نمبر ہے آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہ جان چیپٹر نمبر ون آپ کے سامنے نیو انٹرنیشنل ورژن کی ٹرانسلیشن جو کہ ذرا ایزی ہے وہ دکھا رہا ہوں آپ کوئی بھی ٹرانسلیشن دیکھ سکتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے 145 45 five Philip found Nathali and told him, We have found the one Moses wrote about in the law. Deuteronomy me, law me, Musa ne jo likha tha, wo hume mil gaya hai. And about whom the prophets also wrote. جس کے بارے میں مزید نبیوں نے بھی بولا تھا Jesus of Nazareth the son of Joseph تو اسٹڈی نوٹ میں اشارہ کس کی طرف کیا گیا ہے جون 145 کی طرف جو کہ اس نے بولا لیکن اب یہ 145 سے بھاگے گا کدھر چیپٹر نمبر 1 کی ورس نمبر 45 سے بھاگے گا کدھر بھی آپ دیکھئے گا پروفٹ لائک موزز ہے وہ نہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اپنی اس میں سکرین پہ لانے کی کوشش کرتا ہوں let's hope the time will be there تو یہ بات ہے اوکے سکرین پہ لانے کی کوشش کرتا ہوں مگر لائے گا نہیں لائے گا نہیں کیونکہ اگر یہ لے کے آتا تو مر جاتا کیونکہ یہ اس کی پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے اندر نہیں تھا وہاں پہ یہ باقی تمام آیتوں کو اوپر نیچے سے نہ دکھا کے بیچ والی کو دکھا سکتا تھا پاور پوائنٹ میں پتا نہیں اس کے پاس کوئی آرٹیکل کھل گیا تھا جو اس اس کے کسی دوست یار نے کو بیک سٹیج میں سے آرٹیکل دیا تھا جو کہ یہ کرتا ہے ہمیشہ پیچھے چار دوست بٹھائے ہوتے ہیں جو فٹافٹ اس کو آرٹیکل بیچتے ہیں سنیے بکواس اس کی تو ان سے پوچھا گیا جیزس سے پوچھا گیا میں ابھی یہاں سے پڑھ رہا ہوں میرے پاس جو بائبل کھلی ہے اس میں سے پڑھ رہا ہوں ان سے پوچھا گیا اس نے ابھی بولا ہے جو اس کے پاس بائبل کھلی ہے یہ اس بائبل سے پڑھ رہا ہے نہیں اگر یہ اس بائبل سے پڑھ رہا ہوتا تو ایسی بات کر سکتا تھا ہاں کیونکہ جناب یہ لوگ جھوٹ کے اعلی منصب پہ فائز ہیں اور جھوٹ کے بغیر یہ اسلام پھیلا ہی نہیں سکتے اور اسلام کو ثابت ہی نہیں کر سکتے آئیے دیکھیے یہ اب بائبل کی کون سی ورس پہ جاتا ہے کیا آر یو کیا تم ہو دا آئیو پروفٹ ہاں آئی دا پروفٹ تو جیزس کرائسٹ نے کہا یہ ورس نمبر 21 ہے ہاں ورس نمبر 21 ہے جان 1 کا ورس نمبر 21 تو آپ اس کے اندر دیکھ رہے ہیں جو ان کو جیزس کو کلیئر پوچھا گیا آئی یو دا پروفٹ تو جیزس کا کیا جواب تھا جیزس کرائسٹ کا جواب یہ تھا کہ میں پڑھ رہا ہوں اینڈ ہی آنسر نو اگر یہ جیزس کرائسٹ کا جواب تھا میں ابھی کے ابھی ایمان لانے کو تیار ہوں لیکن بات یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے کون سا بندہ ہے جو اس چیز کو جا کے ویریفائی کرے گا وہاں پہ لائیو چیٹ کے اندر مسلمانوں کی واہ واہ اور ماشاء اللہ چل رہی ہے اور یہ بھائی صاحب جھوٹ پہ جھوٹ بکی جا رہے ہیں انتہائی جھوٹا ہے اور بغیرت ہے ونس اگین زید پٹیل میرا تجھ کو ون آن ون ڈسکشن کا چیلنج ہے وہ چیلنج آج بھی کھڑا ہے اگر تیرے میں ہمت ہے تو آ جا اور یہ جو چودہ نکاتی بکواس تو کرتا ہے اس کو چھوڑ کے آ دیکھتا ہوں تو اور تیرا باپ مل کے بھی یہ ثابت کر دیں اس کو کہ محمد جو تھا وہ ببلیکل پروفٹ تھا میں ایمان لانے کو تیار ہوں جا یہ چیلنج کرا ہے اگر ایک باپ کی اولادت ہو ورنہ اسی ویڈیو کے اوپر ابھی میری اٹھارہ بیس اور ویڈیو آئیں گی یہ لے پکڑ دوبارہ دیکھتے ہیں تو نے کیا بکواس کی تھی اور بائبل میں لکھا کیا جان ون ٹوینٹی ون بیچ میں سے پڑھ رہا ہے are you the prophet he answer no کیا یہ جیزس نے کہا ہے اس نے تین دفعہ بولا جیزس بولے نو no. جیزس سے پوچھا گیا آر یو دا جیزس بولے نو آئیے دیکھتے ہیں کون بولا نو دس واز ٹیسٹ منی کس کی testimony John the Baptist when Jewish leaders in Jerusalem sent priests and ask him to he was کس کو پوچھنے کے لیے بھیجا کہ وہ کون ہے جان کو جان دی بیپٹسٹ کو he did not fail to confess but confessed freely that I am not the Messiah. John the Baptist نے اوپنلی فریلی بولا میں مسایا نہیں ہوں میں مسیح نہیں ہوں جان دا بیپٹسٹ سے پوچھا گیا اگر تو مسیح نہیں ہے تو آر یو دی الائجا دے کون پوچھ رہے ہیں جوئس لیڈرز پوچھ رہے ہیں کس سے پوچھ رہے ہیں جان سے then who are are you you the Elijah He said, No. Are you the prophet? He said, No. کون سی بائبل پڑھتے ہیں یہ لوگ یہ زید پٹیل اور اس جیسے تمام مسلمان جو ڈبیٹ پہ آتے ہیں اور ان کو ٹائم پہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ کس سے پوچھا گیا جان دا بیپٹسٹ سے تم لوگوں کو پتا نہیں ہے جان دا بیپٹسٹ کون ہے سورہ مریم میں بتایا نہیں اللہ نے بے تو مکار کس حد تک گرو گے تم لوگ کس حد تک ہو دا آئی دا پروفٹ ہاں آئی دا پروفٹ تو جیزس کرائسٹ نے کہا یہ ورس نمبر ٹوینٹی ون ہے ہاں ورس نمبر ٹوینٹی ون ہے جان چیپٹر ون کا verse number twenty one John chapter one کا ورس نمبر ٹوینٹی ون ہے جیزس کرائسٹ نے کہا no are you the prophet no کون کہہ رہے جان دا بیپٹسٹ دو آیتیں اوپر پڑھنی ہے کون سی ہے جون چیپٹر نمبر ون یہ لو پکڑو کوئی اور دکھا رہا ہوں اسی لیے میں نے اس بے غیرت کو کہا تھا آؤ میرے ساتھ بات کرو کوئی ماڈریٹر نہیں چلے گا کوئی کچھ نہیں چلے گا تم اپنی بات رکھو تمہاری بات میں انٹرپٹ نہیں کروں گا لیکن وہ بات پانچ منٹ لمبی نہیں ہوگی میکسیمم دو منٹ لمبی جو منہ سے بولو گے اسکرین پہ دکھاؤ گے تم بکواس نہیں کرو گے پریزنٹیشن نہیں کھولو گے کیونکہ تم لوگ بے غیرت ہو بے غیرت تھے بے غیرت رہو گے اور میرا چیلنج کھڑا ہے آج بھی Muhammad was a paedophile Muhammad was a sex molester Muhammad was not a prophet he was a tyrant terrorist اور یہ سب کچھ میں حدیثوں سے پروف کرتا ہوں آؤ بات کرو اگر ہمت ہے تمہارے میں تو مجھے یہ مت سناؤ اس کو یہ نہیں پسند ہے اور ایڈم کو رولز نہیں پسند ہے ایڈم جو منہ سے نکالے گا اس کو ثابت کرے گا تم جو منہ سے نکالو گے تم جھوٹ بولو گے اور یہ میں نے پہلا جھوٹ تمہارا ثابت کیا ہے ابھی میں اور بہت سارے جھوٹ ثابت کروں گا اور میری یہ سیریز چلتی رہے گی زید آؤ ورنہ تم کو فیمس میں کروں گا تمہیں فیمس چاہیے تھا فیم چاہیے تھا مجھ سے تمہاری ویڈیو جہاں پہ تم نے مجھے ٹیگ کیا تھا تمہیں بہت سارے ویوز ملے ہیں نا وہاں پہ آؤ کس دن بات کرو گے ہمت ہے تو کسی بھی سیٹرڈے کو آ جانا تیاری شیاری کی ضرورت نہیں ہے مجھے اپنی تیاری پوری کر کے آنا دیکھتا ہوں تم کیسے ثابت کرتے ہو محمد کو پروفٹ اگلی اگلے پارٹ تک کا ویٹ کرے سب لوگ زید کے سارے کے سارے جھوٹ جو اس نے بائبل سے پروفٹ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھتا رہوں گا اس کے ساتھ ہی پھر ملتے ہیں ٹیک کیئر یشوا اکبر العظیم